کو پیمائش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہیں تم کو اپنے زمانے کے جو لوگ تھے اور جو امتیں تھیں ان کے مقابلے میں فضیلت دی تھی بہت سی چیزوں میں سرکار تشریف لائے تو آپ کو جو امت ملی وہ خیر امت ہے وہ بہترین امت ہے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے تو اپنے زمانے میں بنی اسرائیل امتوں میں بڑی امت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے ان کو دوسروں کے مقابلے میں نوازا بھی تھا آگے ایک اہم بات بیان کرتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کہ سزا کی جا رہی ہو اور کوئی یوں کہے کہ اس کو مت دو سزا مجھے دے دو یہ اللہ کے یہاں منظور نہیں ہوگا اور کسی کا عمل دوسرے کے لیے بظاہر نہ کافی ہوگا مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ فلان صاحب نے نماز نہیں پڑھی تو میری نمازیں لے لو لیکن اس کو بخش دو اس نے زکات نہیں دی تو اس کو مت پکڑو میں نے نقلی صدقات بہت دیے ہیں اس میں سے وصول کر لو اور اسے چھوڑ دو یہ نہیں ہوگا ایک شخص کا ایمان دوسرے شخص کو کام نہیں آ سکتا ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ دے دلا کر آدمی بہت سے جرائم سے چھوٹ جاتا ہے اتنا پیسہ بھر دو اتنا معاوضہ دے دو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی دنیا میں ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں ایسے معاوضوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی یوں کہے کہ اتنا معاوضہ ہم دیتے ہیں اور ہم نے فلان فلان اعمال نہیں کیے اس کے بدلے میں معاوضہ لے لو ہم کو چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے اور اگر کوئی یہ سوچے کسی کی سفارش کسی کے حق میں چل جائے گی تو جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نہیں چلے گی منظر اللہ کے دربار میں کون ایسا ہے کہ جو بغیر کسی پرمیشن کے سفارش کرنے کے لیے کسی کی کھڑا ہو جائے اور یوں کہے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کے جرائم کو معاف کیا جائے اس کو چھوڑا جائے کس کی مجال ہے اس روز یہ کھڑا ہو کر سفارش کرے سفارش جو کرنے کی بات آئی ہے جو بندے بندوں کی کریں گے وہ بغیر اجازت رب کے نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا جب اللہ اجازت دیں گے جب حکم دیں گے جب سفارش چلے گی لیکن بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا خود اپنا ٹھکانا نہیں ہے تم دوسروں کی سفارش کیا کرو گے تم کو تو حکم یہ ہے کہ سرکار پر ایمان لاؤ ہاں سفارشیں نبی کریں گے سرکار کی پانچ شفاعتیں بیان ہوئی ہیں شفاعت کبرا اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دوسری شفاعت سبرا جیسا کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بیان کیا ہے اب اس کے بعد بنی اسرائیل کو جو انعامات سے نوازا گیا تھا حضور کے زمانے کے نہیں ان کے آبا و اجداد کو جو حضرت علیہ السلام والسلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کو جو نوازا تھا ان کا تذکرہ ہے لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اس کا تذکرہ ہمیشہ کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کو یوں نوازا تھا یوں عطا کیا تھا یوں نبی بھیجے تھے یوں رسول بھیجے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ باتیں یاد دلا رہے ہیں آدمی اکثر احسانات بھول جاتا ہے بہت جلدی یاد دلانا پڑتا ہے جیسا کہ جو آدمی قرضہ لیتا ہے وہ دینا بھول جاتا ہے لینے والے کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ پیسے باقی ہیں وہ کہتا ہے میں بھول گیا تھا نعمتیں بے شمار ہوئی ہیں پر لیکن وہ نعمتوں کو بھول گئے ہیں تو ان کو یاد دلا رہے ہیں تو سرکار کے زمانے کے بنی اسرائیل پر یہ انعامات جو ذکر کیے جا رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن یہ لوگ ان کے مقر تو تھے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ کیا اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے اس کو مانتے تو تھے اس لیے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم تو پیمان پورا نہیں کیا ہم نے تو اتنے احسانات تمہارے اوپر کیے تم نے ہم تو پیمان ہمارا پورا نہیں کیا ہے تم قدم قدم پر حکموں کو توڑتے رہے اللہ کے حکموں کے خلاف تم کرتے رہے ان میں بڑا بڑا انعام ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے فرماتے ہیں ایک بڑا انعام تم کو ہم نے یہ دیا کہ آل فرون یعنی فرون اور اس کی قوم جو برسوں سے تمہارے اوپر ستم کر رہی تھی تشدد کی انتہا انہوں نے کر دی تھی تم کو غلام بنا دیا تھا گئے تھے کس شان سے اور پھر غلام بن گئے سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی اسرائیل پہنچے ہیں ان کا علاقہ تو الگ ہے مصر کیسے پہنچ گئے بواسطہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پھر ان کے بھائی آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں وہ بارہ بیٹوں کی یہ بنی اسرائیل اولاد ہے تو یہ آئے اور یہاں آباد ہو گئے جب آئے تھے تو بڑا استقبال بڑی آؤ بغت بڑا اکرام لیکن ایک دور آیا انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا یہ منمانی کرنے لگے نبیوں کی توہین نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگیاں گزاری تو غلام بنا دیے گئے پھر فرونیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا قرآن کریم کہتا ہے کہ آل فرون تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے وہاں سے ہم نے تم کو چھٹکارا دیا ادھر سے دراز کے بعد حضرت موس علیہ السلام و کو ہم نے بھیج دیا جنہوں نے تمہیں غلامی کی چنگل سے آلے فرعون کے نکالا اور آزادی کا سانس لینے کا موقع دیا اب تکون جو وہ ستم کرتے تھے فرون جو حکمران ہوتے ہیں اور حکمران سے متعلق جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو ظلم کا تشدد کا نشانہ بناتی ہیں ندی فرعون کی قوم نے یہ پوری بنی اسرائیلی قوم کو اپنا غلام بنا لیا تھا ان کی عورتیں جو تھیں ان کو باندیاں بنائی تھیں اور اپنے گھروں میں کام لیتے تھے مزدوریاں کرواتے تھے اور ان کے جو مرد تھے ان سے بھی ملازمت کے کڑے اور سخت کام لیتے تھے اور یہ تنگ آ چکے تھے لیکن ان کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا جانے کا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کوئی انقلابی ایسی طاقت نہیں تھی کوئی شخصیت نہیں تھی جو ان کو نکال کر یہ مصیبتوں سے لے جائے اور نجات دلائے تو اللہ نے حضرت موس علیہ السلام کو بھیجا حضرت ہارون کو بھیجا اور فرمایا بلا فرعون اب فرعون کو یہ پتا چلا تھا فرعون ظالم کو یہ پتا چلا تھا اور آپ میں اس نے دیکھا تھا کہ کوئی اس کا تختہ الٹنے والا جو ہے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو اس کی کئی سو سالہ حکومت کو ختم کر دے گا نے مشورہ کیا کہ جب یہ خبر ہے کہ میرے تخت کو الٹا جائے گا میری حکومت اور اقتدار کو ختم کیا جائے گا تو جو ہوتا ہے اس کو سب سے مشکل کام اپنی کرسی کا چھوڑنا ہے اقتدار ایسا نشہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑتا نہیں ہے نکلنا نہیں چاہتا اس میں سے یہ مقام کو جلدی چھوڑ دینا اور یہ چھوڑنا ہضم ہو جائے مشکل کام یہ تو صحابہ کرام کی شان ہے رکھا تو رہے اتار دیا تو خادم کی طرح زندگی گزاری خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہ سالار بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ انتہائی کمزور ہیں ان کو حضرت عمر نے لے کر دے کر بھیجا کہ جا کے خالد سے کہو کہ آج سے تمہاری سپاہ سالاری موقف اور میں جو ہے وہ سپاہ سالار ہوں جا کر خط دیا خط واپس کر دیا اور کہا میری جگہ آپ آ جائیے تو لوگوں نے کہا آپ کے تو نام کی دھاک ہے اور سپاہ سالاری ختم ہو گئی اب کیا کریں گے پر میں خادم کی طرح ایک مجاہد کی طرح دوسرے جو لوگ لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اسی طرح معمولی سپاہی کی حیثیت سے رہوں گا تو ان حضرات کو شوق نہیں تھا اقتدار کا بڑے بننے کا شوق نہیں تھا ان کے مزاج میں توازو آج ہی ان کی تاریخی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کیونکہ سرکار کی صحبت پر لیکن یہاں تو فرون ہے اقتدار کی دھوس بیٹھی ہوئی ہے چھ سو سالہ اقتدار ہے کیسے چھوڑ دیں اس کو تو یہ خطرہ جب پیدا ہوا کہ میری کرسی جانے والی ہے میرا تخت جانے والا ہے میرا راج پاٹ ختم ہو جائے گا تو وہ ریشہ دوانیاں جو سیاسی لوگ کرتے ہیں وہ شروع کر دی اب وہ تو سمجھتا تھا کہ میں ہی یہاں کا رب ہوں میں ہی یہاں کا مالک ہوں میں جو چاہوں سیاہ و سفید کا مالک میں ہوں جو چاہوں کروں کون مجھے روک سکتا ہے مشورہ لیا وہ جن کو مشیر کار اچھے ملے اور وہ ذرا اچھے ملے وہ بادشاہ خوش نصیب ہیں اور وہ شاہان اور وہ حکمران وہ عمرا جن کو اچھے مشیر نہ ملے وہ بدقسمت ہیں اچھے مشیر ہمیشہ بادشاہوں کو ایسی صلاح دیتے ہیں جس سے رعایا کو آسانیاں ہو جائیں گی ایسے مشیر نہیں ہوتے جو رعایا کے لیے پریشانیوں کا سبب ہو ایسے احکام روزانہ صبح سے نیا حکم لے کر آئیں اور نئی مصیبتیں قوم کے لیے لائیں ایسے مشیر خطرناک ہوتے ہیں اور یہ بدواؤں کے شکار ہوتے ہیں لوگوں کے مشیروں نے رائے دی تو کیسی گندی رائے دی یوں کہا کہ دار آئے گا تو کوئی مرد بیٹھے گا اس زمانے میں مردوں کے دار ہوا کرتے تھے عورتوں کے دار نہیں ہوتے تھے رشتے دار ناکام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم جن کے سربراہ عورتیں ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے بعض علاقوں کے اندر کامیاب ہوئے تو افسری اعتبار سے جو ہے وہ ناکامی ہے شاز اور نادر کے درجے میں کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے ہیں کل معلوم یہ کب کہا تھا سرکار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھ ہجری میں دعوتی خدوط لکھے سلحے ادیفیہ کے بعد سرکار کو موقع ملا تھا تو دعوتی خطوط لکھے اور دعوتی خطوط معمولی لوگوں کو نہیں لکھے بڑے بڑے شاہان آجم کو لکھے جن میں دو بڑی سپر طاقتیں تھیں کسرا ایران کا اور روم کا یہ اصل میں ہے جس کو کسرا کہتے ہیں ایک خط اس کو لکھا ہے کس کو اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ڈائریکٹ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ایسا خط نہیں جا سکتا واسطوں سے جا سکتا ہے تو ایک جگہ کا گورنر تھا اس کے واسطے سے خط بھیجا خسرو ایران کے نام خط اس کو سنایا گیا تو وہی تعلیم وہی انانیت وہی کہ میں بڑا ہوں مجھے یہ لیٹر لکھ کر دعوت دی یہ کون پیدا ہوا ہے کون سے آیا ہے کون ہے یہ لوگوں نے بتایا کہ جہاں پناہ یہ عرب میں پیدا ہوئے ہیں پہلے تو خط پھاڑ ڈالا یہ اقتدار کی انانیت جو ہے نا جو انسان میں مزاج ایسا پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے اقتدار تو سرکار کو بھی ملا ہے لیکن سرکار کے اقتدار کا عالم کیا ہے پتہ مکہ کے موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو سر جو ہے وہ کی جو لکڑی ہے اس سے ٹکرا رہا ہے اتنے جھکا ہوا سر ہے اور جنہوں نے یوں کہا تھا کہ یوم یوم الما سرکار نے فرمایا پرچم لے لیا جائے یوم یوم الما آج بدلے کا دن نہیں ہے آج خون بہانے کا دن نہیں ہے آج اخلاق کی بلندیاں ظاہر ہونے کا تاریخ میں میرے اخلاق رقم کیے جانے کا دن ہے رحمتوں کا دن ہے آج کعبہ کی عظمتوں کو برقرار ہونے کا دن ہے صاحب نے اولا سے لے لیا گیا پرچم اور ان کے بیٹے قید ابن صاحب نے وعدہ کو دیا گیا سرکار کو جب پتا چلا کہ میرا خط پھاڑ ڈالا ہے تو فرمایا جیسا میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ کے کے کے اس ٹکڑے کرے گا وہ ظالم بادشاہ نے اپنے دو آدمیوں کو بلایا اور بلا کر کہا جس نے یہ خط لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لیا ہو تو مچھے بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی منڈی ہوئی ہے سرکار نے کہا یہ اچھی مجبور صورت لے کے آئے کون ہے بڑا روک تاری تھا اس کے اوپر بڑا روک تاری تھا آج کل کی فلمیں ایسی آ رہی ہیں بڑے بڑے اونچے بنائے ہوئے ہیں جو آنا بڑی بڑی اونچے رکھنے لگے ڈاڑی درختے نہیں ہیں جو رکھنا ہے وہ تو رکھتے نہیں جو نہیں رکھنا ہے جس کو مٹانے کے لیے اس نے پڑھنا ہے وہ رکھتے ہیں اتفاق سے بدقسمتی ایسی ہے جوانوں کی کہ ملے ملے تو بھی ان کو مسلمان ہیرو ملے یہ لوگ قابل اتباع نہیں یہ تمہارے ہیرو نہیں ہمارے ہیرو تو سرکار ہے ہمارے نبی ہیں انہوں نے کیا فرمایا اس کو دیکھو نا یہ بے وقوفوں کو دیکھتے ہو جو جہنم کے ہیرو ہیں ان کو دیکھتے ہو ان پر فخر کرتے ہو فخر ہمیں سرکار پہ ہونا کرام پہ ہونا چاہیے ان بے وقوفوں کا نہیں ہونا چاہیے یہ رگڑے ناچنے والے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اس کے اوپر ان کی کوئی بات کا میں لے کے بعد نہیں اسی نے ہم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے جوانوں کی زندگیاں بگڑ رہی ہیں یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر ایک عجیب سا منظر وہ دونوں بیٹھے تھے آ کے لیکن سرکار کا روب ایک مہینے کی مسافت پر پہنچتا ہے تو ان پر کتنا پڑتا ہو عجیب حال ہے کیا چاہتے ہو ان کے منہ میں سے نکلتا نہیں کہ گرفتار کرنے کے لیے یہ خود ہی گرفتار ہیں کیا گرفتار کریں گے آپ کیا کہا ہے تو خط دیا نے خط پڑھ کر مسکرائے وہ غصے میں آیا تھا سرکار مسکرائے اور فرما کل صبح ہو میرے پاس دوسرے دن صبح میں آئے فرما تم کسرا کے پاس سے آئے ہو نا تو جس کسرا نے یہ خط لکھا ہے رات کو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تم گرفتار کیا کرو گے جس نے گرفتاری کا خط لکھا ہے وہ تو دنیا میں رہا نہیں تو ختم ہو گیا پھر اس کے بعد سرکار نے بتایا کہ چند دنوں کے بعد یہ لڑکا بھی مر گیا اب اقتدار کس کو کریں تو وہ رشتے کی وہ بیٹی تھی اس کی اس کو لا کر کے اقتدار کے اندر بٹھایا جب مرد نہیں ملتے اقتدار میں تو خاندان کی عورتوں کو لا کے بٹھاتے ہیں بٹھایا اس وقت سرکار نے فرمایا اب ان کی خیر نہیں ہے اب عورت حاکم بنی عورت گھر میں حاکم بنتی ہے تو گھر کا کبھی ناز ہو جاتا ہے تو حکومت کی حاکم بنے گی تو حکومت کا کیا ہوگا اقتدار کا کیا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام بھی مردوں کے ذمہ رکھا کہ نظام تم چلاؤ ان کو گھر کی چمک کے لیے گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے رکھو برتر نظام تمہارا رہے گا سربراہ تم رہو گیا رجال و قوامون عالم نسا الٹا ہو گیا دور ہر نسا و قوامون عالم رجال ہو گیا تو میں بات کیا رہا تھا اقتدار ایسی خراب چیز ہے کہ انسان کو بلندیوں سے پستی میں لا کے ڈالتی ہو غلط اور رقیق حرکتیں کرنے پر ابتدار میں باپ جو ہے اس کو قتل کیا ہے ابتدار میں بیٹوں کو قتل کیا ہے اقتدار میں بھائیوں کو قتل کیا ہے ابتدار کی وجہ سے بیویوں نے شوہر کو قتل کیا ہے جان کی دشمنی ہو جاتی ہے باپ بیٹے میں نہیں بنتی میں نہیں بتاؤں گا نام لیکن اخبار روزانہ بتا رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں دشمنی ہو گئی تو کیوں ہوئی اقتدار کی وجہ سے ہوئی کرسی کی جنگ ہے باپ بیٹا باپ کا ہونے کو تیار نہیں ہے اقتدار کی ہے وہ کہے کرسی میری ہے وہ کہے میری ہے میں نے تجھے بٹھایا تھا وہ کہے نہیں میں اپنی صلاحیتوں سے آیا ہوں آج اولاد سمجھتی ہیں ہم اپنی صلاحیتوں سے اوپر آئے ہیں وہ اپنے باپ کی صلاحیت ماننے کو تیار نہیں اپنے باپ کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں یہ نہیں مانتے کہ میرا وجود ہی میرے باپ کی وجہ سے ہے میں کیا میری حیثیت کیا بہرحال مشکلان کار جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر اقتدار پر آپ ہی کو بنے رہنا ہے اور آپ کی نسلوں کو بنے رہنا ہے تو پھر ایک کام کیجیے بڑی اسرائیل میں جو بھی نوینا اولاد پیدا ہو پیدا ہوتے ہی ہمارے مقبر رب کو پورے ملک میں پھیلا دو جو فوراً آپ کو اطلاع دیں کہ فلان بنی اسرائیلی کی یہاں لڑنا پیدا ہوا ہے فوراً ہماری پولیس پہنچ جائے ماں باپ کے سامنے پچھاڑے اور گردن پر چھڑا چلا کر اسی وقت قتل کر ڈالے یوزف بہونا اپنا یوزف بہونا کا لفظ استعمال کرنا ہے کتنا مشکل ہے نو وارث بچہ نو مولود بچہ ارے سب پیار کرتے ہیں اس کو دشمن بھی ایک مرتبہ گود میں لے کے چمکاتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ لیکن ماں باپ کی آنکھوں کا وہ تارا جو اکلوتا ابھی پیدا ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کرو جب بے نام اور لڑکیاں پیدا ہوں تو چھوڑ دو کیونکہ وہ ہمارے ماتحت آئیں گی ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری بازیاں بنیں گی ہماری لوڈیاں بنیں گی ہمارے گھروں میں کام کرے گی مزدوریاں کریں گی ان کی ذلت اور رسوائی ختم مت ہونے دو اتنے بچے مار ڈالے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار بچوں کو قتل کر ڈالا ایک روایت کے مطابق نوے ہزار بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے پچھاڑ پچھاڑ کے قتل کر ڈالا اتنا بڑا اللہ تھا یہ کہ وہ لوگ ڈرتے تھے بچہ پیدا ہوتا تھا کہ اب پولیس آئے گی اب قتل کرے گی اب پولیس آئے گی اب قتل کرے گی کوئی رنجے نہ تم مارے پھر ہم نے تم کو آل فرعون کے اس ستم سے نجات دے دی بتاؤ اس سے بڑھ کر احسان کیا چاہیے یا سو الزاب جو تمہیں بہت برا آزاد دیتی تھی اور وہ برا آزاد یہ تھا یوزبون ابناکم تمہارے نو مولود بچوں کو پھول کی طرح کچل کر دبا کر کے ختم کر دیم اور پیدا ہونے والی تمہاری بیٹیوں کو ارادہ زندہ رکھتے تھے وہ فیضار اور یہ تمام چیزوں میں بلاؤں رب دیکھو تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی پروردگار کی طرف سے کہ تم کیا کرتے ہو یہ دراز تختہ مشق بنے ہوئے تھے ستم کے تم روزانہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ ظلم سے چھڑانے والا کوئی بھیج دے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام والسلام کی شکل میں بھیجا یہ دونوں نبی آئے اور پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا حضرت ابو السلام تو پہلے یہی تھے یہاں سے نکل کر پھر جو ہے مدین کی طرف گئے تھے اور مدین سے پھر واپس آئے ہیں حضرت ابو علیہ السلام سلام پہلے تھے نوجوان کی حیثیت سے اب آئے ہیں رسول بن کر نبی بن کر آئے ہیں اور اب دعوی نبوت بھی لے کر آئے ہیں موجودہ نبوت بھی لے کر آئے ہیں اور پھر ہم کو چیلنج بھی کیا ہے دعوت بھی کیا ہے لیکن دعوت کا طریقہ بڑا آسان اور بہت ہی نرم پہلو دعوت کا جو ہے وہ اختیار کیا جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے پپو لہو قول لینا لال لہو غلط کرو یب شام تو یہ پہلی بات جو ہے ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ جو سرکار کے زمانے کے تھے ان کے آبا و اجداد کو جن انعامات سے نوازا ان میں سے یہ کہ ان کی نگینہ اولاد مار دی جاتی تھی ان کے سامنے قتل کر دی جاتی تھی اس ظلم عظیم سے اور اس بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے بواسطہ حضرت موس علیہ السلام کی گولی ڈال دیا اب اگلا واقعہ اور اگلا انعام جو ہے وہ لگاتار ابھی لمبا رنگ ہے وہ ذکر فرمائیں گے سورت رانی کا تالاب فاروق بھائی کا انتقال ہوا مغفرت کی دعا کی درخواست مرحوما سارا بی بی تار والے جو ہمارے محلے میں رہتی تھیں خاتون ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحوما کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اور ہمارے دارالعلوم حقانیہ کٹھور کے ذمہ دار جنہوں نے اٹھائیس سالوں تک مدرسے کی خدمت انجام دی بے وہ محترم قاسم صاحب انتقال فرما گئے حضرت مولانا قبل الزما صاحب دامت العالیہ نے ان کی صلاح جنازہ پڑھائی اور قبر پہ بھی تشریف لائے اور مٹی بھی ڈالنے میں شریک ہوئے یہ ان کی شہادت اور خوش قسمتی رہی اللہ تعالیٰ مرحوم کی مدرسے کے سلسلے کی یہ تمام خدمات عالیہ کو اپنے فضل سے منظور و قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات ادا فرمائے اور ان کے رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل جو ہے وہ ادا فرمائے حضرت مولانا عبد الحق صاحب عالمی شیخ الفیز دارالعلوم دیوبند ان کا بھی انتقال ہوا کئی سالہ ان کی بھی خدمات رہی بڑے بزرگوں میں سے رہے اور دراز تک جو ہے حدیث پاک کی خدمت میں مصروف رہے اور کئی مرتبہ رامدیو تشریف لائے اور پورے ہندوستان میں دورہ فرمایا اللہ نے عجیب و غریب علوم سے حضرت کو نوازا تھا اور پورے عالم میں شاگرد ان کے پھیلے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور کتب بڑی بڑی اور کتابیں یہاں تک کہ بخاری بھی سب پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے اور ان کے اعمال کا اپنے نشان بہترین بہترین سے اور جو ہے وہ ادا فرمائے ادھر پڑوس کے ملک میں بہت بڑے عالم اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مجاز حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ تعالی جو شارح بخاری بھی ہیں کشف الباری کے نام سے شرح لکھی اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ایک عرصہ دراز تک جو ہے الگ الگ الگ الگ اداروں کے اندر یہ حدیث کی خدمات انجام دی ہیں اور مختلف جو ہے شعبوں میں خدمتیں انجام دی ہیں اور دلیل و قدر علماء میں سے تھے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما انتقال ہوا اور ان کے تمام اعمال صالحہ کا اپنے شاعن شان بہترین سے بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے اور امت کو ان بزرگوں کا نعم البدل جو ہے وہ عطا فرمائے صلی اللہ سیدنا سیدنا محمد محمد آل دنیا آتنا فی الدنیا حسنا حسنا وفی وقنا وقنا وقنا وقنا عذاب عذاب عذاب عذاب قنا القبر الحشر الفقر عذاب وی وادری يوم بل مع وقن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف على لنا واسقنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اے الہ العالمین ہمیں تیری طاعتوں والی زندگی نصیب فرما اور اے اللہ نافرمانیوں والی زندگی سے اے اللہ حفاظت فرما اپنی رضاء دائمی عطا فرما اے اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما تلاوت قرآن کریم کا جذبہ عطا فرما قرآن فہمی نصیب فرما اس کے فرامین پر عمل درآمد نصیب فرما اللہ اس کا علم ہمیں آتا فرما اے اللہ علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کی حفاظت فرما مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مراکز کی حفاظت فرما جو حضرات ادارے چلا رہے ہیں تکلیفیں ہیں اللہ تمام تکلیفوں کو دور فرما جو پریشانیاں ہیں غیر سے پریشانیوں کی دور ہونے کی شکلیں پیدا فرما تمام رکاوٹوں کو دور فرما اپنے فضل سے ان اداروں کا چلنا اور چلانے والوں کے لیے آسانیاں مقدر فرما العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا دا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اور اے اللہ العالمین جو حضرات قریب ماضی میں دنیا سے تشریف لے گئے تمام مرحومین مرحومات کی بے سے ہم فرما جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت کا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما الحال دور فرمایا اور تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ ذکر کریں گے اور لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اور یہ تمام تصویرات پڑھیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے یہ اس کے بعد کیا جائے گا انشاءاللہ مراقبہ ہر ایک کر سکتا ہے جو کسی سے بے حد وہ نہ ہو چونکہ رحمتوں کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں اصل میں زندگی کا ہمارا بہت بڑا حصہ بے دھیانی میں گزرتا ہے اور بے خبری میں گزرتا ہے سب کی خبر ہے سب کا دھیان ہے لیکن اللہ کا دھیان نہیں ہے اس کے نتیجے میں بے خبری اور غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ شادی ہو جاتے ہیں دھیان نہیں رہتا جیسے کہ گاڑی چلا رہا ہے آدمی دھیان نہیں رہے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا حادثہ ہوگا چلے گا دھیان نہیں رہے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی اسی طریقے سے یہ زندگی کے اور تین کے معاملات بھی ہیں کہ توجہ نہ دو شیطان فوراً رکھنا پیدا کر کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تو آپ سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ شاء اللہ ذکر کریں پھر گناہ خبر کریں سیوا سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیل سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مگر تو وعلماء وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله إلا الله إلا الله إلا الله ان اللہ ان اللہ ان ان اللہ ان الله الله الله الله الله الله الله الله لگاتار جاری رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ Thank you. بیدارش بےدار شدار شردی کے ہم مشغول شو مشغول شو دل کو اللہ کی یاد میں لگانا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی دان پسند دنیا میں گری گری ناد دلے ببو کو نور کو پر نور کر دے پڑونا دل میں سم کر دے اور یہ نور دے ماں مور کر دے میرا نا سمر جائے لاگی لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تذكر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم افتح أحفال قلوبنا بذكرك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة اللهم اعنا على وذكرك وشكرك وحسن اللہ قرآن اور لفتی کا شکریہ فرما فرمانے سے بہت بڑے مجرم ہیں اور صداکار ہیں اور اقراری پاکی ہیں اور اللہ بہت بڑے سیاکار ہیں اور ریاکار ہیں ریا العالمین پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصدار ہیں پھر بھی تیری مغفرت کے طلبدار ہیں اللہ مغفرت کی جیت دے دے کرم کی جیت دے دے اللہ حکومت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کروا اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ کروا اپنی شان کریمی پر نظر کروا کے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر کروا العالمین ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب کروا اللہ غافلانہ اور مجرمانہ زندگی سے حفاظت فرما اللہ معافیات سے ہماری حفاظت فرما اللہ نیکیوں کی ہمیں توفیق ادا اے اللہ تیری رضا دائنی ادا راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بلدہ بنا دے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے معافیات سے اللہ حفاظت فرما سیاحت کو حسنات سے مبتن فرما نمازوں کا بنا تلاوت کا بنا اللہ ہماری نسلوں گھروں میں دین کے دائی اور قاضی پیدا کرنا علماء صلاح اور پاس برا پیدا کرنا اللہ مدارس کی مراکز کی حفاظت کرنا دینی مراکز کی حفاظت کرنا اے اللہ علماء کی طلبا کی جملہ مسلمانہ نے عالم کی حفاظت کرنا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اپنے فضل سے ان تمام کی مدد کرنا غیر سے نصرت کرنا مزلوموں کی مدد مدد کرنا ان کی آنکھوں کو اللہ سن لے اللہ ظالمین کی سرکوبی کرنا بھی کے انتخابی کاروائی کا معاملہ کرنا جن کو ہدایتیں ملنی ہے اللہ ان کو ہدایت ادا کو نہیں ملنی ان کا معاملہ بے بات کرنا رہا ہوں کو شفا کا کرنا پریشانوں کی پریشانیاں دور کرواؤ جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور مقروض ہیں لوٹ سے مخلوط کے پورا ہونے کی سبھی تفصیل پیدا فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب تک پیاسی ہو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما اے جانا یہ دعائیں اپنے سب لوگ حبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر منظور فرما میرا حجی گیا رقم اور رقم Thank you. www.attableek.com, the reviver of